آ قبرے دی شان صلہ بولے وسلم میرے آبرے دی شان صلہ ہونے ہے وسلم میرے آبڑے دی شان صلہ بولے ہی وسلم وہ سب نبیوں کے سلطان وہ سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دیشان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دیشان صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نبیوں کے سلطان وہ سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک کی بے ست پیاری جھوم رہی ہے خلقت ساری آقا پاک کی بے ست پیاری جھوم رہی ہے خلقت ساری عورت گھر کی ملکہ بن گئی پھرتی تھی جو ماری ماری عورت گھر کی ملکہ بن گئی عورت گھر کی ملکہ بن گئی پھرتی تھی جو ماری ماری ان کی آمد کا فیضان ان کی آمد کا فیضان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے شان صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نبیوں کے سلطان وہ سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ذیشان دیشان اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نام اللہ کا لے کر انگلی پاک سے چاند کو توڑے نام اللہ کا نام اللہ کا لے کر انگلی پاک سے چاند کو توڑے اس پہ سایہ کرنے کو آئے بادل دوڑے دوڑے اس پہ سایہ کرنے کو آئے بادل دوڑے دوڑے صدقے آمن کے دل جان صدقے آمن کے دل جان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دی شان اللہ علیہ وسلم میرے آقا آقبرے دیشان صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نبیوں کے سلطان وہ سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم وسلم میرے آقا بڑے دیشان صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم واجو جو بھاگ حلیمہ سادی مائی تیرے داگے جو بھاگ بائی تیرے جاگے آئیں سب سے پیچھے جائیں سب سے آگے آگے آئیں سب سے پیچھے جائیں سب سے آگے آگے دیکھ کے ہیں حیران دائیاں دیکھ کے ہیں حیران صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دیشان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دیشان صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نبیوں کے سلطان سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دیشان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیمبر کا ہے رتبہ بلند و بالا میرے پاک پیمبر کا ہے رتبہ بلند و بالا آپ کی شان بیان کرے وہ خود نیلی چھت والا آپ کی شان بیان کرے وہ خود نیلی چھت والا ہم کریں گے کیا بیان ہم کریں گے کیا بیان ہم کریں گے کیا بیان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دیشان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دیشان صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نبیوں کے سلطان وہ سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو نہ تھے ظلم و جبر تھا ارب آجم پہ چھایا آپ جو نہ تھے آپ جو نہ تھا اور بہت جم پہ چھایا آپ جو آئے رامت کامی اللہ نے برسایا آپ جو آئے رامت کامی اللہ نے برسایا جل تھل جل تھل سارا جہان جل تھل جل تھل سارا جہان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دیشان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دیشان صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نبیوں کے سلطان وہ سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میرے بڑے دی شام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدائے پاک کے ساری دنیا سے برتر آقا بعد خدا پاک ساری دنیا سے برتر آقا وہ زمین پہ کوئی نہیں ہے آپ کا ہم سر آکا زمین پہ کوئی نہیں ہے آپ کا ہم سر آقا میرا مذہب اور ایمان میں مذہب اور ایمان میرا مذہب اور ایمان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دی شان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نبیوں کے سلطان وہ سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا آبر دیشان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کر کملی والا سب کو مسکرائے کھل کھلا کے جو کھل کھلا کے جو کملی والا سب کو مسکرائے مسکرا سے ایسی روشنی نکلے سوئی پلک مل جائے سے ایسی روشنی نکلے سے ایسی روشنی نکلے سوئی پلک مل جائے امی عائشہ کا فرمان امی عائشہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دی شان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آکبر بھی شان صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نبیوں کے سلطان وہ سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دی شان صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کے جو کملی والا سب کو مسکرائے کھل کھلا کے جو کھل کھلا کے جو کملی والا سب کو مسکرائے دانتوں سے ایسی روشنی نکلے سوئی پلک مل جائے سے ایسی روشنی نکلے سوئی تلک مل جائے امی آئے چا فرمان امی آئے چا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دی شان اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دی شان اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دکھیوں کے کام آنے والا امت کا غم کھانے والا دکھیوں کے کام آنے والا امت کا غم کھانے والا بخش دے امت میری یارب ہر دم گڑ آنے والا بخش دے امت میری یارب ہر دم گڑ آنے والا اس بن ارشد کون جوان اس بن ارشد کون جوان اس بن ارشد کون جوان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دی شان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دی شان صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نبیوں کے سلطان وہ سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بڑے دی شان صلی اللہ علیہ وسلم اے رب رحمان صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم تیرا قرآن صلی تیری اونچی عظمت شان صلی اللہ علیہ وسلم نوری تیرے بنے دربان صلی صلی صلی اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم علیہ وسلم میرے آقا بڑے دیشان صلی اللہ علیہ وسلم وسلم صلی اللہ علیہ وہ سب نبیوں کے سلطان وہ سب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ